بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم الدرس السادس چھٹا سبق الام ما متى رجعت من المدرسة یا بنی یا بنی اس کو اس میں تصغیر کہیں گے یا ابنی اے میرے بیٹے یا بنیا اے میرے چھوٹے یا میرے پیارے بیٹے تم سکول سے کب واپس آئے سعید رجا سعید قبل نصف ساعتن میں آدھ گھنٹہ پہلے واپس آیا این اختو کا مریم تمہاری بہن مریم کہاں ہے جات آ کیا ماں نہیں کیا وہ واپس نہیں آئی لا ادری میں نہیں جانتا ہوں یہ مجھے معلوم نہیں ہے انا مارا توہا میں نے اسے نہیں دیکھا ہے مارا کرا یوم آج آپ نے کیا پڑھا ہے آج تم نے کیا پڑھا ہے کرا اتل یوم درسن جدید فلفک ہے ہی میں نے آج فکا کے بارے میں یا یوں ترجمہ کریں گے فکا کا نیا سبق پڑا ہے افہمتا ہوں آ کیا فہمتا ہوں کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیا تمہیں وہ سبق سمجھ آ گیا ہے نہ جی ہاں فہم تو ہوں جی جیدن میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اما قرآن آج قرآن نہیں پڑھا بلا کیوں نہیں کرا سورة الرحمن اور رحمانی و حفظ میں نے سورہ رحمان پڑھی اور اسے یاد کیا یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میں نے سورہ رحمان پڑھی ہے اور اسے یاد کیا ہے یا کر لیا ہے سہ بی المدرس ملا کے پڑھیں گے سہ بی المدرسو کثیرن تو استاد مجھ سے بہت خوش ہوا میں نے سورہ رحمان پڑھی اور اسے یاد کیا تو استاد مجھ سے بہت خوش ہوا وقال اور اس نے کہا انا کا احسن طالب یقیناً تم بہترین طالب علم ہو کلاس میں العما ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیادہ علم یا بنیا اللہ آپ کو زیادہ کرے علم کے اعتبار سے اے میرے پیارے بیٹے با محاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اغسل غصل تمسانی یا امی کیا آپ نے میری کمیزیں دھوئی ہیں اے میری والدہ یا اردو زبان کے اسلوب میں ہم ترجمہ کریں گے امی جان نہ جی ہاں غسل تو ہا واقو تو ہا نہ ہاں میں نے انہیں دھو دیا ہے اور انہیں استری کر دیا ہے خود حاضل کمیسا یہ کمیز لے لو ہاتی ذاکا یا امی وہ لاؤ اے میری والدہ امی جان وہ کمیز دو ذاکا اجمل من ہاضا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے تدخل مریم مریم داخل ہوتی ہے مریم السلام علیکم کیف حالو کی یا امی ویسا حالو کا یا اخی وعلیکم السلام أهلا یا بنتي متى متا من المدرسة تم سکول سے کب نکلی بعد تو الظهر میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی این زمین کی آمین تو و فاطمہ تو و سعاد تمہاری ہم جماعت کلاس فیلوز کہاں ہیں آمینہ فاطمہ اور سعاد انا ما رأيتهن بعد الصلاة میں نے انہیں نہیں دیکھا نماز کے بعد میں نے انہیں نماز کے بعد نہیں دیکھا یا بنتی یا میری بیٹی کی حافظہ سورت الرحمن آپ کے بھائی نے سورہ رحمان یاد کر لی ہے سورت حفظ انتی تم نے کون سی سورت یاد کی ہے انا حفیظ تو سورت الحدیب میں نے سورہ حدید حفظ کی ہے ہے اطول من سورت الرحمن اور وہ سورہ رحمان سے زیادہ لمبی وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ سِتَّ عَشَرَةَ مِّن سُورَةِ النَّبَئِ تعدیب تم مجھتا ہی رہ تم یقیناً تم محنتی طالبہ ہو انا مسرور تم دیکھی میں تم پہ بہت میں تم پہ خوش ہوں یا میں آپ سے خوش ہوں اضحبتی الى المکتبۃ یوم کیا تم آج لائبریری گئی نعم جی ہاں رحب میں گئی کر اتھ ہونا کا آپ نے یا تم نے وہاں کیا پڑھا قرأت مجلة من پاکستان اسمها الاسلام میں نے پاکستان کا ایک رسالہ پڑھا اس کا نام الاسلام ہے اب اللغت العربیت ہیا کیا وہ عربی زبان میں ہے لا جی نہیں ہیا الغغغت الانگلیزی یتی وہ انگلش زبان میں ہے اب الى المدیرہ کیا تم پرنسپل کے پاس گئی لا ما جاءت الما جی نہیں وہ آج نہیں آئیں لما اصل میں ہے لما لیکن وقف کر کے لما بھی کہہ سکتے ہیں ہا کے اضافے کے ساتھ لما کیوں ازن انہا وحبت تھا میں گمان کرتی ہوں یا ترجمہ کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ مکہ گئی ہیں اشریبتی تیا کیا آپ نے چائے پی لی ہے یا کیا آپ نے چائے پی لا ما شریف جی نہیں میں نے نہیں پی الم ماں تھی خادمہ سے کہتی ہیں ہاتھی شاہ یا لیلا اے لیلا چائے لاؤ وہ ہاتھی کت آتا خوب زن ایدن یا لیلا مریم کہتی ہے اور روٹی کا ٹکڑا یعنی اور ڈبل روٹی کا پیس بھی لے کر آؤ اے لیلا انا جو آ میں بھوکی ہوں تمہاری نمشکیں عجیب انت اسلط آتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے سورت ان سعید حافظ سعید ان سورت الرحمانی سوال نمبر دو کم آیت سورت نبا حافظت مریم مریم نے سورہ نبا کی کتنی آیتیں حفظ کی حافظت ست عشرت آیتن من سورت نبا مسم المجلت التی قرأتها مریم المکتبہ تھی اس رسالے کا کیا نام ہے جسے مریم نے لائبریری میں پڑھا بے لغت انہیا وہ کون سی زبان میں ہے قرآت یا یا اس کا جواب ہوگا اسم المجلطلتی قورت خا مریم فل مکتبی الاسلام یا مختصر جواب یوں بھی دے سکتے ہیں اسم الاسلام و ہی یا من لیلا لیلا کون ہے ہی خادمت وہ خادمہ ہے مشق نمبر دو و حاضل علامہ امام الجمل صحیح تھی و حاضل علامہ امام الجمل غیر صحیح تھا المدرس بسعید استاد سعید سے خوش نہیں ہوا وہ استاد سبق کے مطابق سعید سے خوش ہوا اس لیے یہ جملہ غیر صحیح ہے متا مریم جو آ مریم بھوکی ہے یعنی اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے یہ جملہ صحیح ہے خرجت مریم من المدرس بعد صلا ظہری مریم سکول سے ظہر کی نماز کے بعد نکلی ہاں کتاب کے مطابق سے نیچے سے دوسری سطر ہے مریم کہتی ہے خرج تو باد صلاحات زہری تو یہ جملہ صحیح ہے سورت الرحمان من سورت الحدید سورہ رحمان سورہ حدید سے زیادہ لمبی ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ سورہ حدید سورہ رحمان سے زیادہ لمبی ہے جملہ غیر صحیح ہے آمنت و فاطمہ تو وسعاد و جمیلات مر مریمہ آمنہ اور فاطمہ اور سعاد مریم کی کلاس فیلوز ہیں جی ہاں وہ اس کی کلاس فیلوز ہیں یہ جملہ صحیح ہے عجیب عنل اسلطلاتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے حاضر الاسئلہ الریست مبنی یتن عالت برق یہ سوالات سبق پر مبنی نہیں ہیں چھٹے سبق پر مشتمل نہیں ہیں یعنی یہ سبق سے باہر سے ہیں ذہبت الى المدرسة اليوم نعم ذہبت یا لا ما ذہبت متى رجعت من المدرسة آپ سکول سے کب واپس آئے رجعت من المدرسة بعد صلاة الظهر بعد صلاة الاسر کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں ان صورت تھا باد سلاۃ الفجری آپ نے نماز فجر کے بعد کون سی سورت پڑھی کرا تو باد سلاۃ الفجری سورت یاسین سورت الرحمان وغیرہ سورت ان حفظ حاد العصب آپ نے اس ہفتے کون سی صورت یاد کی حفظ تو حاد عصب آ سورت سورت النساء سورہ نساء یا کوئی بھی سورت کا نام لے سکتے ہیں اب الما الباری غسل توجہ کا ام کیا ٹھنڈے پانی سے آپ نے اپنا چہرہ دھویا یا گرم پانی سے غسل توج ہی بل ما الباری آج کل گرمیاں ہیں وہ سردیاں ہوتی تو کیا جواب دیتے غسل وجہ بل مالح من غسل قمیص کا وہ مندیلا کا آپ کی کمیز اور آپ کا رومال کس نے دھویا ہے یا کس نے دھویا اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں غسلت امی کمیسی و مندیلی یا غسلت اختی کمیسی و مندیلی مشق نمبر چار انس الفاعل فی کل من الجمل آتی آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فائل کو معنف بنائیے یعنی معنف میں تبدیل کیجیے وضبط الضمیر تھی ضمیر اور ضمیر کو شکل سے ضبط کیجیے یعنی اس پہ حرکات لگائیے اشربت الشعی یا حامد یا سعاد یہ مثال ہے اکتب درس یا علی کیا آپ نے سبق لکھا ہے علی اکتب درس یا فاطمہ تو اغسل توجہ کا یا اخی کیا آپ نے اپنا چہرہ دھویا ہے میرے بھائی اغسل وجہ کی اختی اغسل تی وجہ کی یا اختی ایا صورت حفظ یا بنیا اے میرے بیٹے آپ نے کون سی صورت یاد کی ہے ایا صورت حفظ یا بنتی فہم سے درسل جدید یا ہاشم اے ہاشم کیا آپ نے نیا سبق سمجھ لیا ہے فہم سے درسل جدید یا خدیجہ تو فہم سے درسل جدید یا خدیجہ این ذهبت بعد الدرس یا اخی اے میرے بھائی آپ سبق کے بعد کہاں گئے این ذهبت بعد الدرس یا اختی تمرین رقم خمسہ مشت نمبر پانچ ربط یضبط بھی استعمال ہوتا ہے اور ربط یضبط بھی اضبط الضمیرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اضبط الضمیرہ بشکلی ضمیر کو ضبط کیجئے شکل کے ساتھ یعنی ضمیر پہ حرکات صبر صبریں لگائیے لگائیے لن ہر ایک میں من الفعل واردی پھر جمل آتے یا آنے والے جملوں میں وارد ہونے والے فعلوں میں سے ہر جملے میں ضمیر کو شکل دیجیے ضمیر سے مراد یہاں یہ جو آخر میں تا ہے آئے گا یا رہب سا یا رہب تو یا رہب تھی نمبر ایک انا تو ار المکوری میں ایئرپورٹ گیا یا یوسف ہو اے یوسف کیا تم کھیل کے میدان کی طرف یا کھیل کے میدان گئے مل اب کھیلنے کی جگہ اسٹیڈیم وغیرہ اختی ار المستفا میری بہن ہاسپٹل گئی آ یا فاطمہ تو اے فاطمہ کیا آپ لائبریری گئیں تمرین رقم ستہ مشق نمبر چھ تعمل ما یلی غور کیجئے اس پہ جو نیچے آ رہا ہے ذہبت ذہبتا ذہبتی ذہبتو تمرین رقم سبعہ مشق نمبر سات تعمل المثالین الآتیین دو آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے افہمت الدرس یا علی نعم فہمتہ علی کیا آپ نے سبق سمجھ لیا ہے جی ہاں میں نے اسے سمجھ لیا ہے لا جی نہیں ما فہم تو ہوں میں نے اسے نہیں سمجھا یا با محاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اے علی کیا آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہے جی ہاں مجھے سمجھ آ گیا ہے مجھے وہ یعنی سبق سمجھ آ گیا ہے جی ہاں لا ما فہم تو ہوں اس کا منع ہوگا جی نہیں مجھے وہ یعنی سبق سمجھ نہیں آیا فہم فہمت درس یا علی اگر سوال نیگیٹو ہو منفی ہو اس میں حرف نفی استعمال ہو رہا ہو جیسا کہ یہاں ماں استعمال ہوا ہے تو اس کے جواب میں نام نہیں بلا کہیں گے جیسا کہ پیچھے گزر بھی چکا ہے چنانچہ کہیں گے اما فہم یا جواب میں بلا فہم تو ہو نام ما فہم تو ہو کیا اے علی آپ کو سبق سمجھ نہیں آیا جی ہاں مجھے سمجھ نہیں آیا تمرین رقم نمبر آٹھ

ارأيت خالدا اما رأيت خالدا اس کا جواب بنے گا اما رأيت خالدا کیا آپ نے خالد کو نہیں دیکھا بلا رأيته کیوں نہیں میں نے اسے دیکھا ہے اما قرأت هذا الكتاب في بلدك اما قرأت هذا الكتاب في بلدك کیا آپ نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی نعم جی ہاں ما قرأت هذا الكتاب في بلدي میں نے یہ کتاب اپنے علاقے میں یا اپنے ملک میں نہیں پڑھی اما سمعت الاذان کیا آپ نے اذان نہیں سنی بلا سمعت الاذان سمعت الاذان یہاں کہیں گے اما سمعت الاذان اس کا سوال بھی یہی ہوگا کیا آپ نے اذان نہیں سنی یا اس کا سوال یوں بنے گا اصل اذانہ کیا آپ نے اذان سنی ہے لا ماسم اصل اذانہ جی نہیں میں نے اذان نہیں سنی تو چھ نمبر جملے کا جواب کا سوال کیا بنے گا اسم اصل اذانہ لا ما میں اصل اذانہ اضربت هذا الولد یا یوں کہیں گے انت ضربت هذا الولد کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا ہے لا ما ضربت هذا الولد میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا اس کا سوال یوں بھی بن سکتا ہے انت کے بغیر اضربت هذا الولد لا ما ضربت هذا الولد تمرین رقم 9 مشق نمبر 9 اقرا الامثله مثالوں کو پڑھیے ثم پھر عجب عن اصل آتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے او اور استعمال کرتے ہوئے ان ضمیروں کو ہو ہو ہم ہا ہن ہز کے معنی میں ہم دیئر کے معنی میں دیئر میل ہا ہر کے معنی میں اور ہن دیئر فی میل کے معنی میں آر حامدن کیا آپ نے حامد کو دیکھا ہے نعم جی ہاں رأيته میں نے اسے دیکھا ہے رأيت حامدا و وعليا و رأيتهم رأيت ری کیا آپ نے زینب کو دیکھا ہے کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہو تو ارائیتا کی بجائے استعمال کریں گے ارائیتی زینب نعم رأيتها جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے ارائیتی زینب و آمینہ و سعادہ کیا آپ نے زینب اور آمینہ اور سعاد کو دیکھا ہے نعم ہننا جمع مونس کے لیے ہننا تب صلاح بلجودا کیا آپ نے نئے طلبہ کو دیکھا ہے نعم اور نعم ہوں ارآطلم المدیرت و اختہ و ہا کیا آپ نے پرنسپل کو اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی کو دیکھا ہے اور آئی تھی کسی لڑکی سے سوال پوچھا جائے تو کیا کہیں گے اور آئی تھی اور آئی تھی مدیر کا وہ اختا و وہ بنتا ہے نام اور آئی تو ہن نام اور آئی تو ہن اور آئی تل مدرسہ نام اور آئی تو ہوں آئی نہ آئی آ جائے گا پھر آئی نہ آئی تھی اختا تھی آپ نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا ہے تو کسی لڑکے سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے اور اینا اختہ کا مریم آپ نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا ہے میں نے اسے اسکول میں دیکھا ہے سیارت المدیر کیا آپ نے پرنسپل کی گاڑی کو دیکھا ہے تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیا آپ نے پرنسپل کی گاڑی دیکھی ہے نہ رأيتها أين رأيت الأطباء يا علي أي علي آپ نے داكتر كہاں ديكھے رأيتهم في المستشفى رأيتهم في المستشفى متى رأيت المدير يا يونس آپ نے مدير کو كب ديكھا ہے يونس رأيته قبل صلاة الظهر رأيته قبل صلاة الظهر ارا آمینتا و خدیجت یا بہتر یہ ہے کہ مونس ہی کے لیے استعمال کیا جائے ارآطا کی بجائے کیا کہا جائے ارآسی آمینتا وقدیجتہ و بریرتا کیا تم نے ان یعنی کسی لڑکی سے پوچھا جائے کیا تم نے آمینہ اور خدیجہ اور بریرا سے دیکھا ہے تمرین المثالین دونوں مثالوں کو پڑھیے بین کل من الجملتین دونوں جملوں کے درمیان دونوں جملوں میں سے ہر جملے کے درمیان ربط پیدا کیجیے مستعمل استعمال کرتے ہوئے ان مستعمل ان انا کو استعمال کرتے ہوئے وہ عالم اور جان لو ان کے انا من اخوات ان کے انا جو ہے تو انا کی اخوات میں سے ہے وہ مری ازن عزن و میرا خیال ہے میں خیال کرتا ہوں میں گمان کرتا ہوں کہ وہ بیمار ہے المدرس المدرس ما ما جاء جاء اظن اظن اظن ان خیال ہے کہ استاد استاد ابھی نہیں آئے انت انك انك من وہ جاپان سے ہے انا هي منگلیابان وہ بیمار ہے انہا مریوتن اظن انہا مریوتن ہم طلابن اظن انہم طلابن اظن انہم طلابن انت جوعا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اظن انکی جوعا اظن انکی جوعا ذرا خیال ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے المکتبہ تو مفتوح حسن لائبریری کھلی ہے ازن ان المکتبہ تو مفتوح حسن میرا خیال ہے کہ لائبریری کھلی ہوئی ہے القہوہ تو باردن قہوہ ٹھنڈا ہے ازن ان تو القوعہ تارید میں سمجھتا ہوں میں گمان کرتا ہوں میرا خیال ہے میں خیال کرتا ہوں کہ قہوہ ٹھنڈا ہے محمد الرحاب مکہ تھا محمد مکہ کی طرف گیا کسی عام آدمی کا نام ہے کہیں گے اظن ان محمد رحبہ ادا مکہ تھا فاطمہ تو فلم فلم تھی اظن ان فاطمہ من المکتبہ تھی اظن ان فاطمہ تھا فلم تھی ان تم مدر سونا اظن و ان کم اظن و ان میرا خیال ہے کہ تم لوگ اساتذہ ہو تمرین رقم احداشر مسئلہ نمبر گیارہ مندرجہ ذیل کو پڑھیے اسدا اشرف طالب حسن اسنتا اشرف طالب حسن خلاف اشرف طالب حسن اربا اشرف طالب خمس اشرف طالب وغیرہ نمبر چودہ فکر اما یدی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اسے پڑھیے تو مکتوب ہو پھر اسے لکھیے ما کتابت ارقام کامل واردہ بالحروف ان

و خم سب راکی اس بس میں اٹھارہ مرد سوار ہیں اور پندرہ عورت پندرہ یعنی اٹھارہ مرد سواریاں ہیں اور پندرہ یعنی لیڈیز سواریاں کہہ لیجیے نمبر چار ہارا فندوکن صغیر یہ ایک چھوٹا ہوٹل ہے فی ہی اتنا شباط غرفت فقط اس میں صرف بارہ کمرے ہیں عثمان عثمان له أحد عشر ابنا وسنط عشرة بنتاً عثمان اس کے گیارہ بیٹے ہیں اور بارہ بیٹیاں ہیں نمبر چھ انا سورت حافظ حفیظ تو ثلاث اشرت صورتَََََََََََََ انا حفيحہ عشرت هذا المستشفى تسعة عشر طبيبا تسعة عشر تسعة تسعة عشر طبيبا وسبعة عشرة طبيبة وسبعة عشرة طبيبة قرأنا قرأنا اليوم ثماني عشرة كلمة جديدة قرأنا اليوم ثماني عشرة كلمة جديدة آج ہم نے اٹھارہ نئے کلمات نئے الفاظ پڑھے جملہ نمبر نو ہاد الکلمسن هذه الکلام اشرتن اشرت شکتن ست اشرت شکتن کسی عمارت میں کسی بلڈنگ میں آگے شکے ہوتے ہیں یعنی آگے پھر ان کی اسٹوڈینٹس کی فی حاضر عمارتیں صرف عشرت شکا چند یونیورسٹی میں بھی یعنی جو طلبا کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے بلڈنگیں بنائی گئی ہیں تو ہر ایک میں کئی کے شکے ہوتے ہیں شکا یعنی آپ کہہ لیجیے فلیٹ یا یعنی ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے معنی میں یعنی ایک علیحدہ سے کوئی فلیٹ بنایا ہوا ہو کسی بلڈنگ میں رہائش کے لیے پورا پوری ایک رہائشی اسکیم اس کا ایک حصہ اس کو شکا کہتے ہیں فہاد عمارتی خطہ اشرتا شک کا تن لکھا ہوا ہے تو شکا استعمال کرتے ہیں عموماً وہاں فہاد الفصل اشرون طالب اس کلاس میں بیس طالبات ہیں تمرین رقم ثلاثت اشر مشق نمبر تیرہ اکتب الاعداد من احد عشرہ ان سو کو لکھیے گیارہ سے لے کے بیس تک وجعل کلا من الکلمات الاتیتی تمیزا لہا اور بنائیے ہر ایک کو آنے والے الفاظ میں سے ان آداد کی تمیز تمیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہا جاتا ہے عدد کے بعد آنے والے اسم کو معدود بھی کہتے ہیں اور تمیز بھی کتابن مثال کے طور پہ کہنا ہو گیارہ کتابیں تو کہیں گے احادہ اشارہ کتاب طالبتن کہنا ہو بارہ طالبات تو کہیں گے اس اشرتا طالبتن طالب اشرتا طالبتن دقیقتن طالب منت کہنا ہو تیرہ منٹ تو کہیں گے صلاحطا اشرتا دقیقتن یومن دن کہنا ہو چودہ دن تو کہیں گے ارباثا اشرا یومن سن گاڑی ہم نے مثلا کہنا ہو پندرہ گاڑیاں تو کہیں گے خم سا اشرا تھا سیارتن رجولن آدمی کہنا ہو مثال کے طور پہ سولہ آدمی تو کہیں گے سطح کا رجولن سناتن سال مثلا کہنا ہو سترہ سال تو کہیں گے سب کریتن بستی کہنا اٹھارہ بستیاں کہیں گے سمانیہ اشراطا کریتن طالب طالب علم کہنا ہو مثال کے طور پہ انیس طالب علم تو کہیں گے تیس آتا اشرا طالبن تمرین رقم اربا آتا اشر مشق نمبر چودہ فکر المثالہ مثال کو پڑھیے تم مملہ الفراغ فیما یلی پھر مندرجہ ذیل میں خالی جگہ کو پر کیجیے اللہ ہرارے ہی اس کی طرز پر اس پیٹرن پر حامد ال جوان جمع جیاعن حامد بھوکا ہے اطلاب جیاعن طلبہ بھوکے ہیں مریم جو اطالبات باس حامد جوان اطلاب اللہ مریم مریمن جوان جیاباتو جیا ان طالبات بھوکی ہیں تو جیا مذکر معنس دونوں کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے خالد الطشان کہیں گے ابت اللہ اتشانا ابراہیم شبعان ابراہیم و اصل شبہ ان ہاں شبعان کی جمع شبہ ان ابراہیم و اصدقاؤہ کا ان یا یوں کہیں گے شبہ ان اور اتعلی باتو شبہ ان المدرسبان کہیں گے المدر غضابن اسی طرح المدر غضابن نمبر چار یوسف کسلانو اس کی جمع استعمال ہوتی ہے کسالا کہیں گے یوسف و ابراہیم و یونس کسالا کسلا یہ مونس کے لیے کسلا مثال کے طور پہ آمینت کسلا آگے کسالہ اس کی جمع کسالا کسلانوں کی جمع بھی ہے اور کسلا کی بھی یہاں مثلاً کہنا ہو آمینت و مریم و زینب تو کہیں گے کسالا آمینہ اور زینب اور مریم کسالا سست ہیں تمرین رقم خمسط عشر مشق نمبر پندرہ تمل مایلی جو نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے مندرجہ ذیل پہ غور کیجیے لما لماذا را اصل لفظ ہے لما را اسی کو شارٹ کر کے مختصر کر کے کیا کہہ دیا جاتا ہے لما لما خرجت من الفصل تم کلاس سے کیوں نکلے اخرجت من الفصل نام لما کیوں اگر صرف لما کہنے پر ہی اکتفا کرنا ہو پورا یونا کہنا ہو لما خرجت من الفصل تو پھر لما کی بجائے لما آخر میں ہا کے اضافے کے ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے لما ضربت هذا حادل تو آپ نے اس لڑکے کو کیوں مارا بتا حادل الولد کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا لما یعنی لما کے بعد اور کوئی اگر لفظ آ رہا ہو تو لما کہیں گے ورنہ اگر آگے اور کوئی لفظ ادا نہ کرنا ہو تو لما آخر میں ہاتھ اضافے کے ساتھ نعم لما نمبر سولہ اکتب مجرورتا و منصوبتا آنے والے اسموں کو لکھیے مجرور اور منصوب مجرور کی حالت میں اور منصوب کی حالت میں المرفو المجرور المنصوب کتابن کتابن کتاب المرفو المجرور المنصوب سیارتن سیارتن سیارتن سیارتن سیارتن سیارتن سیارتن حامدن حامدن حامدن ساعتن ساعتن ساعتن خالدن خالدن خالدن مکواتن استری مکواتن مکواتن خالدن بیتن بیتن بیتن سبورتن سبورتن سبورتن رجلن رجلن رجلن مدرسة مدرسة مدرسة یہاں لکھتے وقت ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہ جو دائیں طرف الفاظ آ رہے ہیں جو مذکر ہیں ان کے آخر میں جب دو زبریں لگائیں گے یعنی انہیں حالت نصب میں استعمال کریں گے تو آخر میں لکھنے کا لکھنے میں الف کا اضافہ ہو جائے گا چنانچہ کتابن کو الف کے اضافے کے ساتھ لکھیں گے لیکن یہ جو بائیں طرف معنت سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے جب ان کو حالت نصب میں لکھیں گے تو آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا یہ گولتا الف کے اضافے کے بغیر ہی استعمال ہوگی جیسے سیارتن لیکن کتابن کو دیکھیے یہاں آخر میں الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے تمرین رقم سبا تمرین رقم سبا عشر مشق نمبر سترہ تمل ماجلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے ہاتھ یا احمد ہاتو یا اخوان ہاتھی یا سعاد ہاتین یا اخوات ہاتھی جو ہے لو اس کا ماضی مدارے سے استعمال نہیں ہوتا صرف سیل امر ہی آتا ہے اس طرح کے فیل کو کہتے ہیں اسم الفیل جو لفظ مانا تو فیل کا دے رہا ہو لیکن اس کی وہ گردانیں استعمال نہ ہوتی ہوں ایسے لفظوں کو اسماع الافعال اور ایک لفظ ہو تو اسم الفیل کہا جاتا ہے ہاتھی ہاتی اٹھارہ نمبر اقتب الخمس پہلی پانچ آیات لکھیے من صورت الرحمان اور النبا سورہ رحمان کی سورہ حدید کی اور سورہ نبا کی الکلمات الجدید نئے الفاظ مجلس میگزین جمع اس کی مجلات سواری یا سوار ہونے والے شخص کو کہا جاتا ہے جمع اس کی رخ کا جمع اس کی یعنی ایک حصہ ایک ٹکڑا جو علیحدہ کر دیا جائے ایک ہم نے کہا فلیٹ وغیرہ جمع اس کی عمارتیں اسنان کلیمتن جمع اس کی کلیماتن سورتن کی جمع سورن جا وہ آیا کوا اس نے استری کی باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین